من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم يخشى عباده العلماء محترم علماء اکرام معزز سامعین ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفیظ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے صلاۃ السلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے اکیس تاریخ ہے محرم کی اور اس مناسبت سے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہزار ہزار طلباء تھے تو آج ہم امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے حالات پر کچھ گفتگو کریں گے امام محمد بن حسن پورا نام جو ہے امام محمد بن حسن بن فرقد شیبانی ہے شیبانی ایک قبیلہ کا نام ہے امام صاحب جو ہے امام محمد رحمہ اللہ کی پیدائش واسط میں ہوئی واسط وہ جگہ ہے جو حجاج بن یوسف نے بنایا کوفہ اور بصرہ کے درمیان بالکل بیچ میں جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں تو لیڈیس گویا کے بیچ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس زمانے میں پیدائش ہوئی جو ہے واسط میں ایک سو بتیس میں ون تھرٹی ٹو ہجرا کے بعد جو ہے اور پھر ذہانت تو بے مطلب اتنے ذہین جو ہے امام صاحب کے پاس آئے امام محمد نابالغ عالم میں اور کہا حضرت آپ کے پاس پڑھنا ہے تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے دریا فرمایا کہ کیا آپ حافظ ہو تو کہا کہ نہیں میں حافظ نہیں ہوں تو فرمایا امام ابو حنیفہ نے جا کر حفظ کرو پھر آ جانا یہاں پر ابھی تک نابالغ تھے سات دن میں ایک ہفتے کے بعد واپس آیا کہا کہ میں مکمل حفظ کر لی سات دن میں سیون ڈیز تو یہ ایک کرامت نہیں تو ہم کیا کہیں گے تو ہمارے استاد محترم میں نے خود پوچھا حضرت سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ سے کہا کہ حضرت جو ہے آپ نے ستائیس دن میں قرآن پاک کا حفظ کیا یہ میرے لیے ابھی تک جو ہے اس کو بہاور کرنا بہت ذرا ایک مسئلہ ہے تو کیسے آپ نے جو ہے کیا حضرت تو فرمایا جوانی کا عالم تھا سولہ سال کی عمر اور جو ہے کوئی حافظ نہیں تھا اس وقت وہاں اس علاقہ میں تو لوگ جو ہے بہت پریشان تھے تو میں نے کہا میں ہی تراوی پڑھاؤں گا قرآن شریف کہا شہری سے لے کر افطار تک میں یاد کرتا تھا اور جو ہے الحمد تو جو ہے ستائیسویں شب کو ہم نے قرآن شریف کو ختم کی تو یہ تو ہمارے زمانے کے ہمارے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تو امام محمد رحمہ اللہ نے ایک ہفتے کے اندر قرآن پاک یوز کی پھر سولہ سال کی عمر میں چودہ چودہ سولہ سولہ غلط سال کی عمر میں چودہ فورٹین ایئرس کی عمر میں جو ہے وہ آئے تھے پھر امام صاحب کے پاس اور کہا کہ ابھی پڑھنا ہے تو چار سال لگے رہے امام صاحب کی خدمت میں مسلسل اور ایسے جو ہے علم حاصل کی پھر امام صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن وہ ابھی تک شوق تھا علم کا پھر جو ہے امام ابو یوسف کے پاس گئے امام ابو یوسف تو سب سے بڑے شاگرد امام ابو حنیفہ کے چنانچہ جب امام حنیفہ امام ابو یوسف ایک ساتھ ہوتے تو شیخین امام محمد بن حسن شیبانی اتنے جو ہے خوبصورت جو ہے حلیہ کے اعتبار سے کہ جو ہے نوجوان تھے نابالغ تھے تو جب وہ دونوں امام صاحب امام حنیفہ امام محمد تو ہم فرما کہتے ہیں کہ طرفین علماء نے یہ لکھا ہے کہ انعام صاحب نے فرمایا غایت التقوی کی وجہ سے اب میرے سامنے مت بیچ جانا میرے دائی طرف جو ہے اس طرف بیچ جانا تو اب میرے طرف میں اس طریقے سے علماء نے لے لکھا خیر تو پھر جو ہے ابھی جو ہے وہ شوق تھا تو امام ابو یوسف کے پاس گئے اور بہت کچھ حاصل کی پھر جو ہے اور شوق تھا تو امام مالک رحمہ اللہ کی معطا جو ہے بہت مشہور ہو گئی تھی تو جو ہے تو پھر وہاں پر گئے لیکن اس کے پاس منظر بھی بہت کچھ عجیب سے ہے یہ امام محمد اتنے بڑے آدمی ہے اتنے بڑے آدمی خود فرماتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد صاحب کا انتقال ہو گئے تھے تو مجھے تیس ہزار درہم ملا تھا طریقہ میں میراث میں میرا حصہ میں نے آدھا خرچ کی قرآن پر تفسیر اور فقہ پر اور دوسرے جو ہے پندرہ ہزار میں نے جو ہے خرچ کی تو آدھا تفسیر اور فقہ حدیث پر اور آدھا جو ہے میں نے جو ہے خرچ کی یا ادب پر اور شعر شاعری پر تو محدث بھی تھے فقی بھی تھے اور ادیب بھی تھے اور محسن ہے چاروں مذہب کے حنفیہ کے مذہب میں اگر ہم دیکھیں جس کو ہم کہتے ظاہر الروایا تو یہ تو تمام کے تمام امام محمد کی تصنیفات ہیں چاہے آپ کتاب الاصل جس کو ہم مبسود کہتے ہیں یا آپ جامع القبیر جامع الصغیر القبیر سیر الصغیر اور زیادات یہ تو سب امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں اور جو ہے ہم سب جو ہے کو ماننا پڑے گا کہ ان کی کتابیں کی وجہ سے حنفی فق فکر بہت پھیل گئے تھے پوری دنیا میں تو اس طریقے سے انہوں نے احسان کی ہم سب پر جو ہے ایک اور صرف یہ کتابیں نہیں یہ تو مشہور کتابیں ان کے استاد امام مالک تھے امام مالک کے خلاف ایک کتاب بھی تصنیف کی یہ نہیں کہ حسد کی بنا پر یہ علمی طور پر کسی نے پوچھا امام شافی رحمہ اللہ کا امام مالک آپ کے استاد ہے کہا کہ بالکل استاد ہونا و حبیب ہونا تو فرمایا آپ نے کسی ان کے خلاف ایک کتاب تصنیف کی کہا کہ مالک حبیبی والحق حبیبی کہ یہ مالک بھی میرے محبوب ہے اور حق بھی میرے محبوب ہے والحق حق و حق و اتبا دیکھو کہ کبھی کبھی شاگرد کا اختلاف ہوتا ہے استاد جی کے ساتھ لیکن یہ نہیں اپنے علم کو بتانے بغیر قوت دلیل کے وجہ سے احترام یہ شرط ہے تو دیکھیے صاحبین اور کبھی کبھی امام محمد امام یوسف کا آپس کے بھی اختلاف تھا تو اس طریقے سے جو ہے بہت قوت پہنچ گیا تھا حنفی جو ہے مذہب کو یہ تو ہو گیا حنفی مذہب ایک شاگرد تھے امام مالک اسد تو اسد بن فرات مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور پھر دیکھا کہ امام مالک تو بہت مصروف آدمی ہے کچھ وقت بھی نہیں ملتا ہے وغیرہ پھر وہاں پر جو ہے ان کو موقع ملا کہا کہ چلو میں عراق چلے جاتا ہوں پھر عراق چلے گئے دیکھا کہ امام صاحب بھی اتنا مصروف آدمی ہے امام ابو یوسف بھی بہت مصروف ہیں تو امام محمد بن حسن شیبانی کے پاس تشریف لائے کہا کہ حضرت میں تو بہت دور سے آیا اور میرے لیے کچھ کام کیجیے کہ مجھے وقت نکال دیجیے تو امام محمد امانہ فرما دیجیے کہ آپ رات کے وقت آ جانا میں تھوڑی بہت آپ کی پڑھاؤں گا تو فرماتے ہیں یہ اسد بن فرات فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تھا ان کے پاس تو میں نے ایک جو ہے برتن لی کیونکہ کبھی بہت دیر ہو جاتی تھی تو مجھے نیند کا غلبہ ہو جاتا تھا تو میں پانی کو چھڑکتا تھا اپنے آپ پر تاکہ نیند سو میں نیند نہ آئے اس طریقے سے پھر جب اس نے اتنے حاصل کی امام محمد سے تو ایک کتاب تیار کی اسدیہ کے نام سے اس اسدیہ کو اس نے ابن قاسم کو پیش کیا ابن قاسم تو بہت خاص تلمیز ہے امام مالک کے اور اسی سے المدونت القبرا تیار ہوگی دیکھیے یہ امام محمد کا احسان ہے مالکیہ یا فکر پر امام شافی رحم اللہ کے استاد ہے امام محمد بن حسن شیبانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے انکار کیا نہ علماء نے کہا غلط ہے ابن تیمیہ اس مسئلہ میں اور آپ جے کے حضرت نے خود جو ہے اپنی تصنیفات میں جو ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی مسند الشافی میں سات جگہ سیون غالباً جگہ پر جو ہے وہاں پر نام بھی مذکور ہے اور خود امام شافی اتنی اعانت فرمائی اتنی مدد فرمائی برجلین دو حضرت سے محمد بن حسن شیبانی فی الفقہ و سفیان بن عیینہ فی الحدیث تو دیکھیے کتنے جو ہے اعلان کرتے رہے یہ تو میرے محسن ہیں ہمارے استاد ہیں سب تو اس طریقے سے امام شافی کے ساتھ جو ہے ان کا بہت احسان وغیرہ چونکہ وہ شاگرد بھی رہے امام شافی امام محمد کے شاگرد بھی رہے امام احمد بن حنبل کو پوچھا لوگوں نے کہ تلامزہ کہ یہ مسائل الدقیقہ آپ نے کہا یہ سب استمباد کی کہا کہ کرا تو امام محمد بن حسن شیبانی خود فرماتے ہیں ان کی کتاب سے میں نے یہ المسائل الدقیقہ پیچیدہ پیچیدہ مسائل کن لیا ہوتی ہوں تو تمام مذاہب کا محسن ہے امام محمد اس وجہ سے ایک مستشرک نے یہ لکھا میں نے جب موتا امام محمد کا مطالعہ کیا تو یہ تو محمد اصغر کی کتاب ہے تو محمد اکبر کی کتاب کیسی ہوگی یہ تو الفضل ما شہیدت بالعادہ ہو تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں اللہ کی کتاب ہے جو کہ نازل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن مستشرق نے اس اورینٹلس نے اس طریقے سے تعبیر کی امام محمد کے ایک دو عجیب واقعات بھی ہیں کبھی کبھی لوگ جو ہے فرت محمد میں بہت کچھ کہتے ہیں تو ایک آدمی تھا والد ماجد اور ان کی لڑکی صاحبزادی بہت خوبصورت اور بہت پیاری صاحبزادی ان کی لادلی کہا کہ اے میری صاحب زادی میری لادی جب تمہارے موقع آ جائے شادی کی جو دنیا میں ہو سب کچھ میں تجھے دے اگر میں نہیں دے سکوں تو تمہارا والدہ محترمہ پر تین طلاق تو اب ظاہر بات ہے کہ جوش میں یہ جب اس لڑکے کے موقع آیا کہ شادی کی تو پھر کہا کہ یہ تو ہم نے تو علماء نے کہا کہ یہ تو طلاق واقع ہو جائے تو کہا کہ خیر آپ اس طرح کرے آپ امام محمد کے پاس تشریف لے جائیں تو امام محمد رحمہ اللہ کے پاس تشریف لائے وہ آدمی وہ والد صاحب کہا کہ میرا مسئلہ تو یہ ہے تمام علماء تو عاجز آ گئے آپ کچھ حل نکالیں کہا کہ اس کو آسان حل یہ ہے اپنے صاحب زادی جو ہے لادلی کو قرآن شریف پیش کر دیں تو علماء تو حیران تو قرآن شریف تو ٹھیک لیکن کیسے مسئلہ حل ہو جائے فرمایا کہ قرآن شریف میں خود ہے اللہ جل نے فرمایا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين تو سب کچھ تو قرآن شریف میں لوگ دنگ رہ گیا خاص طور سے فقہا علماء کہا کہ واقعتاً یہ امام محمد کتنے بڑے آدمی لیکن کبھی کبھی جو ہے جب ہم حق بولتے ہیں تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ امام ابو یوسف تو بہت بڑے آدمی اور جو ہے عباسی دور میں قاضی فضاد تک پہنچ گئے تھے یہ امام ابو یوسف تو امام محمد ان سے اپنے استاد سے ذرا ناراض ہو گیا تو پوچھا آپ کیوں ناراض ہیں کہا کہ آپ کے استاد میرے استاد امام ابو حنیفہ نے قضا کا منصب کبھی قبول نہیں فرمائے یہاں تک جنازہ نکلا امام صاحب کا جیل سے اسی وجہ سے آپ نے کیوں قبول کی میں بہت ناراض ہوں آپ سے یہ امام محمد نے فرمایا امام ابو یوسف امام ابو یوسف نے دعا دی کہا کہ جو ہے آپ بھی انشاءاللہ ایک روز قاضی ہو جائیں گے چنانچہ ایسی ہوا یہ بھی قاضی بن گیا تو قاضی کا کام تو صحیح فیصلہ کرنا خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا تو اس نے ایک دو ایسے فیصلہ سنائے کہ خلیفہ کے بھی خلاف اور ان کے مزاج کے خلاف تو ان کو اس منصب سے معذور کر دیا تو آپ قاضی نہیں بن سکتے غلط کرتے آپ کو پتے بڑے لوگ اس طرح کبھی کبھی وہ تو حق گو آدمی تھے پھر زبیدہ جو خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ بیوی اس نے بہت سفارش کی کہا کہ نہیں یہ تو بہت بڑے آدمی اور سچ بول رہے وہ تو چلو ان کی بیوی کی جو ہے منت سماجت کے بعد پھر اس کو واپس لایا تو پھر بہت محبوب اور مقرب بن گئے خلیفہ ہارون رشید کی تو اس طریقے سے ہم دیکھیں ہم جو اپنے آپ کو طلباء کہتے ہیں ہم بدرسوں میں پڑھتے ہم کہتے ہیں ہم علماء ہے اساتذہ ہے یہ ایک واقعہ سننے کے قابل ہے امام محمد رحم اللہ رات کو کانو من اللیل ما یہجعون یستغفرون یہ تو عملی طور پر اس پر عمل ہیں رات کو دو تین چار گھنٹے بس آرام فرماتے تھے لوگ فرد پوچھا حضرت آپ تو رات کو بھی سوتے نہیں فرمایا جب لوگ سو جاتے تھے اگر ہم بھی ان کی طرح آٹھ دس گھنٹے سو جائیں گے تو پھر جب وہ ہم سے مسائل پوچھیں گے تو ہم پھر غلط مسائل بتائیں گے تو یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم رات کو جاگے خوب محنت کرے اللہ سے مانگے تو دن میں جب عوام ہماری طرف رجوع کرے تو ہم صحیح صحیح رہنمائی دیں دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت عبرت ہے جگہ سبق ہے ہمارے خود ساؤتھ افریقہ میں بعض علماء میں خود جانتا ہوں دو تین گھنٹے سوتے ہیں لگے رہتے ہیں علماء عوام کی خدمت میں اور اس طریقے سے دیکھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس طریقے چلو پھر آگے چلتے امام محمد رحمہ اللہ اب اتنے مقرب بن گئے تھے اس کے جو ہے خلیف آرون رشید کے تو خلیف آرون رشید نے فرمایا چلو چلتے ہیں اگر آپ تشریف لے جائے ایران تو وہاں پر جو ہے تہران ہے اور تہران کے بالکل قریب رہی ہے جس کو ہم امام راضی اس علاقہ کے لیکن آج کل جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹون سٹیز یہ دونوں مل گئے ہیں گویا کہ رئی جو ہے تہران کا ایک جوز بن گیا حالانکہ شروع میں الگ تھے تو میں گیا تھا دونوں میں تو خیر جو ہے تو وہاں پر گئے تھے وہاں پر گئے تھے جو ہے امام محمد امام محمد رحمہ اللہ تشریف لے گئے خلیف ہارون رشید کے ساتھ پھر بیمار ہو گئے تھے یہ وہ تو بیچارے انتقال ہو گئے اور میں انتقال کیے گئے رئی میں ایران جس کو آج کل ایران رئی کہتے ہیں اور اسی دن ایک نحوی ایک ادب کا آدمی امام کسائی وہ بھی انتقال کر گئے تو ہارون رشید نے فرمایا آج ہم نے فقی کو بھی دفن کی اور آج ہم نے نحوی ادب کو بھی جو ہے وہ ہے دفن کی لیکن افسوس صدحہ افسوس یہ ہے جب میں گیا تھا وہاں پر ایران علماء سے پوچھا یہ لوگ سے تو یہ شیعہ کم جو ہے جتنے بھی ہمارے نشانی ہیں سب کو جو ہے نہ بالکل مٹا دیا اور ختم کر دیا کسی کو پتہ نہیں آپ جا کر پورے ایران میں تلاش کریں امام محمد بن حسن شیبانی کا قبر مبارک کا ہے کسی کو پتہ نہیں تو یہ ان کی شیطانیت ہے ان کی چیزیں کو ہمیشہ جو ہے بہت وہ ہے مطلب یہ اشاعت کریں گے وغیرہ لیکن ہمارے چیزیں کو بالکل جو ہے نیش نابود کر دیں گے کسی کو پتہ ہی نہ چلے تو یہ ایک ظلم بھی ہے لیکن اللہ تعالی ہمارے شیخ احمد یاسین جو کہ بانی مبانی ہیں یہ حماس کے ہیں تو ایک آدمی نے ان پر ایک کتاب تصنیف کی کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ فی بتون قبور وہ تو اپنے قبر میں ہیں لیکن لوگوں کی دلوں میں بالکل زندہ ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں ہیں لیکن اتنے نفاق اور اتنے گڑبڑی کرتے ہیں گویا کہ وہ مردہ میں شمار ہوتے ہیں تو دیکھیے یہ امام محمد کے آج ہم ان کے ذکر نامی اور ان کے نام جو ہے نام لیتے ہیں ادب کے ساتھ احترام ہمارے محسن ہاں، اتنے بڑے خدمت کی حنفی فقہ کی اور امت کی خدمت کی میں نے عرض کیا تھا جتنے بھی مذاہب ہیں کتنے فائدہ ہوتا ہے پھر ان کے شاگرد کا جو ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے تو ہمارے پاس جو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا آج کل یہ شیعوں کا سلفی کا بہت فتنہ چل رہا ہے تو ہم بھی جب باتیں کرے تو کل حضرت مولانا سید احمد خان صاحب سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی مسجد نور میں تو وہاں جو مرکز تھا مدینہ منور تو بات چیت کی تو پوچھا آپ کہا کہ کہ میں افریقہ اور یہ کہا کہ مجھے یہ پسند ہے آپ ہمیشہ پوچھتے دلیل کیا ہے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تبلیغ جماعت کی ہر چیز دلیل کے سوٹ ہونا چاہیے اور یہ آیت تلاوت فرمائی حضرت مولانا سید خان صاحب نے الحاض ہی سبیلی ادیرت تو بصیرت یہ فرمایا کہ یہ ہماری دلیل تو آج جب لوگ پوچھتے ہیں ہم کو تم ہنفی ہو حنفی ہو تو ہم بتائیں ہمارے سنت تو اتنے مضبوط ہے ایک امام محمد ہے پھر امام منیفہ ہے امام ابو یوسف ہے پھر امام منیفہ پھر حماد ہے پھر ابراہیم نخی ہے پھر القمہ اسود ہے پھر جو ہے عبداللہ مسعود ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ایسے سند کو لائے جتنے بھی ہے سب فقہا ہے تو یہ لیے تفقہ فی الدین اور یہ لی الدین ہم نے بس جو ہے اوپر اوپر کو یاد کی اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق سمجھے یہ نہیں ہو سکتا ہے لیے تفقہ الدین فقیح واحد اشد شیطان من الف عابدین اللہ جل والا ہم سب کو توفیق دے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں from the home to the tomb from the رہے اپنے آپ کو ہر روز طالب علم سمجھے اور رب بھی ضد علما اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے اور جو انتقال کر گیا اللہ تعالی بال بال مغفرت فرمائے سب ہمارے محسنین ہیں وہ آخر الدان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 In the dhikr salihin tanzil rahmah in the mention of the lives of the pious, Allah Ta'ala's mercy descends in great abundance. Similarly, <clears throat> jundum min junudillah, discussing their lives is like an army from the armies of Allah Ta'ala. يثبت بها فؤاد قلوبه, قلوب عباده. By means of the dhikr or the mention of the lives of the pious, Allah Ta'ala strengthens the hearts of the believers and proof of it. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ Allah says, one of the objectives of the mention of the previous messengers of Allah Ta'ala in the Quran Azim is to strengthen the heart of the believers by means of the lives of Anbiya alayhi salatu wassalam so that they may get himmah, that ultimately success in every form and manner lies in the obedience of Allah Ta'ala, obedience to the messengers of Allah Ta'ala. Imam Abu Hanifa rahimahullah Ta'ala himself says that mentioning aspects of the lives of the pious أحب إلي من رواية الفقه It is more beloved to me than even narrating fiqh and we know the whole of humanity, as Imam Shafi rahimahullah says, is indebted to Imam Abu Hanifa rahimahullah. الناس عيال على أبي حنيفة رحمه الله في الفقه because he says in it فإنه آداب القوم in the mention of the lives of the pious a great adab, a great etiquettes, a great lessons to be learned and practically applied into the lives of people. So constantly we read about, listen to aspects of the lives of the pious, immense benefits A number of years ago when there was a program in Azadwal, Sheikh Muhammad Awama Hafidahullah, I had the honor of conducting the last program, presenting it. Sheikh emphasized very, very strongly this aspect regarding mentioning the lives of the pious and taking lesson and applying it and how it strengthens the hearts of believers. As the Mufti Sahib always mentions, one of the main objectives of our gathering here is dhikr of Allah Ta'ala. हम इकट्ठे होते हो जाते ताकि अल्लाह ताला का जिक्र हो जाए And this is a very, very deep and far-reaching statement that through the means of dhikr of Allah Ta'ala, we know the innumerable benefits of dhikr of Allah Ta'ala. Let us refer to the virtues of dhikr within the fadail amal, and it will really, really inspire a person. As far as dhikr of Allah Ta'ala is concerned, it is one of those things in the Quran Adim unique, that in different forms and manners, Allah Ta'ala has encouraged and very strongly emphasized and commanded not just to do it, but to do so in abundance. In Arabic, abundance means kathiran. اذكروا الله kathira. Allah commands that remember Allah Ta'ala in great abundance, even on the occasion of jihad, where the enemy is right in front. We know there are many, many injunctions special for that occasion. But as far as dhikr of Allah says, Allah Ta'ala says, even at that time, إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَثْبُتُوا Remain steadfast when you face the enemy. But one of the etiquettes of jihad, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Remember Allah Azza wa Jal excessively so that you may attain success. In Surah Al-Ahzab, where Allah Ta'ala praises many different qualities specifically for males and females, and this verse was revealed when the Sahabiyat asked Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, that we do here, many, many virtues, commands applying to males. What about the females? So within the command, within the command of Allah Ta'ala, within the specific roles, these qualities come alive, then they are on equal par as far as gaining closeness to Allah Ta'ala is concerned, within the roles decreed by Allah Ta'ala. And with all of them, Allah says is separately for male and female. Innal muslimin wal muslimat. Those who submit entirely to Allah Ta'ala those who believe with conviction, males as well as females, many other qualities, those who are humble for the pleasure of Allah, male as well as female, those who do sadaqah, male as well as female, and amongst the qualities Allah Ta'ala mentions, those who also fast, male as well as female, but note that when it comes to dhikr of Allah, it is the only quality with which Allah Ta'ala attaches abundance. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ That those who remember Allah Ta'ala abundantly amongst males as well as females, but who do so in excessive amounts abundantly. So abundant dhikr of Allah Ta'ala is highly emphasized in our deen. Sayyidina Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu in his last meeting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was extremely beloved. He has the honor that Nabi sallallahu alaihi wasallam says to him, Wallahi inni la On the qasam of Allah Ta'ala, I love you. What a great honor that is. And it is then that Nabi sallallahu alaihi wasallam teaches him this dua, لا تدعن دبر كل صلاة أن تقولن that say definitely with consistency the following dua after your salahs اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك again look at the great virtue of dhikr of Allah where we say after every salah oh Allah you help and you assist me and guide me towards your remembrance towards making dhikr of you to showing gratitude to you and worshipping you in the best manners and he says, آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. The last words on which I departed from Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم was, أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله. That I asked Nabi صلى الله عليه وسلم that of all actions, which are the most beloved to Allah Ta'ala? And Nabi صلى الله عليه وسلم says, see to it that when death comes to you, your tongue is moist with the dhikr of Allah. Moist meaning you do it in abundance, you do it naturally, so develop the habit, let our tongues become moist. Abundantly remember Allah Ta'ala, because in those critical moments of sakarat, of death, that comes to a person which a person has natural affinity and a habit of. So abundant dhikr of Allah Ta'ala, if one had done throughout one's life, then it will easily come to a person at that time. Amongst the great forms of dhikr of Allah Ta'ala, what we know is the third kalima, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ali Muhsin Sa beautifully recited, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ <clears throat> That those actions which have everlasting benefits are eternal in the benefits of acts of piety, everlasting good deeds. And many commentators have translated, and Allah Ta'ala says, everlasting good deeds which are much more better to Allah Ta'ala and much greater in reward and to put your hopes in. Then the meaning of Al-Baqiyatul Salihat, Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam himself says, it is these words, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam says once on one occasion, Bah, Bah, that wow, what a great benefit to a believer. Five things are these four kalimas of the third kalima, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, and Allahu Akbar, and a parent exercising sabr and patience on the death of a child. These are extremely ma fil mizan. These will weigh very, very heavily on the scale of good deeds. These are the very words Hazrat Ibrahim alayhi on the night of Mi'raj told Rasul Karim sallallahu alayhi to convey salam to the ummah. So we say, wa alayhim as-salam wa rahmatullah. And said that I have found, convey this message to your ummah, that I found Jannat, the land of Jannat to be very, very fertile and ready to plant trees and beautify and grow your Jannah. And the means of doing it is to read these words, each one of them, an eternal tree is planted that will last forever and ever. What are the trees? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. They are amongst the most beloved of words on which the sun rises, extremely beloved to Allah Ta'ala, beloved to Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, and a great means of resuscitating a dead heart to read these words abundantly, shorter form of tasbih and tahmid, in which there is great virtue as well, subhanallah wa bihamdih, that if these words are read a hundred times morning and evening, then they are, uh, a person's sins are forgiven, even though those sins may be equivalent to the foam in the ocean. The person who reads these words abundantly, nobody on the day of Qiyamah will come with anything better other than the one who had recited the same or more than this person. We know the famous hadith in Bukhari Sharif, we hear every year in the Bukhari Khatam, كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن that there are two kalimas they are light and easy on the tongue very very short and brief but extremely weighty on the scales and beloved to Allah Ta'ala. By reading these words, a person becomes a beloved of Allah Ta'ala. And these two kalimas are Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. So we try and bring alive Sayyidina Nuh alayhi salatu wasalam on his deathbed amongst the advices. and he lived, according to most commentators, 1,050 years. Became a Nabi at the age of 40. 950 years did the effort of Dawat, and then came the floods, the destruction of the kuffar, and he lived 60 years thereafter. After such a lengthy life on his deathbed, he imparted some advices to his sons, and amongst those was to read these words abundantly, Subhanallah wa bihamdihi, tasbihul khalq wa bihi turzaqul khalaiq that they are the tasbih of the entire creation of Allah Ta'ala. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ All of Allah Ta'ala's creation, remember Allah in these words, Subhanallah wa bihamdihi, and it is the barakah and the blessings of these words through which the entire creation are given rizq by Allah Ta'ala, so we try and keep our lives alive with abundant dhikr of Allah Ta'ala, kalima tayyibah, and especially as emphasized today, third kalima, or the shorter word, subhanallah wa bihamdi, or subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim.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 یوسف امام ابو حنیفہ وغیرہ تھے فقہ کے ماہر تھے اور فقہ کی تعریف کہ فقہ کیا چیز ہے امام ابو حنیفہ نے یہ فرمائی ہے معرفت النفس ما سے و و علیہا کہ آدمی پہچان لے کہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے کون سی چیز میرے لیے ہے کون سی چیز میری اوپر ہے علماء کہتے ہیں کہ جو یہ تعریف ابو حنیف رحمہ اللہ نے فرمائی اس میں فقہ بھی آ گیا اس میں علم کلام بھی آ گیا اس لیے کہ اس میں بھی آدمی پہچانتا ہے کہ میرے لیے کون سا عقیدہ اچھا ہے اور کون سا عقیدہ برا ہے اس میں علم تفسیر اور سب علوم آ گئے اور اس میں علم تصوف بھی آ گیا کہ کون سی چیز میرے لیے مفید ہے تاکہ کروں اور کون سی چیز میرے لیے ضرر ہے تاکہ اس سے میں بچوں تو یہ اتنی اچھی تعریف فرمائی ہے اس لیے وہ حضرات صرف علم فقہ کے ماہر نہیں تھے علم کلام علم حدیث علم تفسیر اور علم تصوف کی بھی ماہر تھے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ فجر کے نماز کو عشاء کی وضو سے پڑھتے تھے یعنی عشاء کی نماز بہت تاخیر سے پڑھتے تھے آدھی رات کے قریب اور پھر عبادت کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے سوچتے سوچتے مسائل کو فجر ہو جاتی تھی یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے تو اصل مقصد پورے دین پر عمل کرنا ہے جس کی کچھ تشریح مولانا برہان نے فرمائی ذکر کے بارے میں کہ ذکر یہ بھی آدمی کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ممبنا مسجد کا رفیحہ اسم اللہ ہے بن فقط بن اللہ لہو مسجد جس نے مسجد اس لیے بنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو مشکات میں مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے مساجد نماز کے لیے ہے مساجد قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے مساجد دین کو دعوت دینے کے لیے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دعوت دیتے تھے تو تصوف علماء کہتے ہیں تحلیہ اور تخلیہ کا نام ہے التحلی بالاعمال والاخلاق الجمیلہ والتخلی عن الافعال والاقوال والاخلاق الرزیلہ اچھے اقوال اچھے اعمال اپنے اندر لانا اور اپنے آپ کو اس سے مزین کرنا شریعت پر آدمی چلتا ہے وہ خوبصورت ہے شریعت پر نہیں چلتا جتنا بھی خوبصورت ہو وہ بدصورت ہے اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس جو بوڑھا ہو گیا اللہ کے راستے میں جس کے بال سفید ہو گئے اللہ کے راستے میں تو یہ سفید بال اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی اور نور عطا کی ہے یہ بھی جنت کا سبب ہے جنت کا ذریعہ ہے <clears throat> تو اچھے اعمال اور اخلاق اپنے اندر لانا اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا خصوصاً اپنے دل کا تسکیہ کرنا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور علاج پوچھتے تھے شیطان کا وسوسہ آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہم کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دیتے تھے ان کی سینے پر ہاتھ لگاتے تھے اللہ تعالیٰ شیطان کے وساوس کو دور کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا وسوسہ آ جائے اعوذ باللہ پڑھو اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک مالک ہو اس کے پاس ایک کتا ہے گھر کا مالک ہے اس کے پاس کتا ہے باہر سے مہمان آتا ہے کتا اس کو کاٹتا ہے کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ آنے والے مہمان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں صرف یہی راستہ ہے کہ وہ مالک کے پہلو میں اور مالک کے پاس کھڑا ہو جائے کتے سے بچ جائے گا اگر وہ کتے کا مقابلہ کرتا ہے مشکل ہے اور وہ کتا تو پھر بھی نظر آتا ہے شیطان تو نظر نہیں آتا تو اس کا کیسے مقابلہ کریں گے اس کا مقابلہ یہی ہے کہ جو شیطان کا پیدا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے تو شیطان سے بچ جائے گا اور یہی استعاذہ اور اعوذ باللہ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت مانگتا ہوں اس شیطان سے جو شیطان مردود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف جیسے میں نے بتایا تخلیہ اور تحلیہ اپنے آپ کو برائیوں سے خالی کرنا یہ تخلیہ ہے اور اپنے آپ کو اچھے اقوال اعمال سے خوبصورت بنانا یہ تحلیہ ہے اگر ہمارے اندر ایک جز ہو اور دوسرا جز نہ ہو ایک حصہ ہو دوسرا حصہ نہ ہو تو ہم نقصان میں ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن اپنے دل کو برائیوں سے اور اپنے بدن کو برائیوں سے خالی نہیں کرتے دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں دوسروں کی غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں حسد کرتے ہیں حسد اتنی بری بلا ہے اتنی بری مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے اور اس بیماری کو آدمی بیماری نہیں سمجھتا اور حسد کے معنی بیان کرتے ہیں تمنی زوال نعمت من الغیر یہ تمنا کرنا کہ فلان کے پاس نعمت ہے وہ نعمت اس سے ہٹ جائے نعمت اس سے دور ہو جائے میرے پاس آئے یا نہ آئے کبھی اس کے پاس وہ نعمت آ سکتی ہے کہ بھی اس میں صلاحیت نہیں اس کے پاس وہ نعمت نہیں آ سکتی لیکن کہتا ہے فلان کے پاس کیوں موجود ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں یہ نعمت دی ہے وہ نہیں دینا آپ نے غلطی کی ہے نعوذ باللہ کہ کتنی بڑی مصیبت ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ لقدب بفیقم تمہارے اندر آہستہ آہستہ چل کر کے آیا ہے پرانی امتوں کی بیماری دا الامم سابقہ پرانے امتوں کی بیماری تمہارے اندر آئی ہے فرمایا کہ وہ کون سی بیماری ہے حسد ہے اور حسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالقہ کہا حالقہ پھر فرمایا لا تحلق الشعر یہ بالوں کو صاف کرنے والی بیماری نہیں ہے بلکہ ولاکن تحلق الدین یہ دین کو برباد کرنے والی بیماری ہے اور شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے مولانا ادریس خان دہلوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک جگہ ایک مکان تھا اور اس کے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی تو جب یہ پڑوسی مکان میں بہن سی دودھ نکالتے تھے گائے سی دودھ نکالتے تھے تو سب سے پہلے بوڑھی عورت کے پاس بھیجتے تھے کہ یہ بوڑھی عورت ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے ایک مرتبہ اس بوڑھی عورت کی آواز سنی کہ وہ کہہ رہے یا اللہ ہمارے پڑوسیوں کی گائے کو مار ڈالے اس کی بھینس کو ختم کرے ہلاک کر دے اس نے سنا اور کہا ہم تو روزانہ آپ کو سب سے پہلے دودھ دیتے ہیں اور آپ کی منہ سے ہم نے یہ دعا بد دعا سنی اس نے کہا ہاں میں نے یہ بد دعا کی تم جو کچھ بھی مجھے دیتے ہو جو کچھ بھی مجھے دیتے ہو لیکن یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بھینس ہیں اس کو حسد کہتے ہیں اور کہتے ہیں جب اس کو دل میں رکھا جائے اس کو کہتے ہیں حق اور جب اس کو ظاہر کرے لوگ ظاہر ہی کرتے ہیں اس لیے کہ بری بات کو لوگ دل میں نہیں رکھ سکتے کسی نہ کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور جب ظاہر کر دیا تو پھر حسد بن گیا اور کہتے ہیں غبتہ اچھی چیز ہے غبتہ کا مطلب یا اللہ جو نعمت آپ نے فلان کو دی ہے وہ نعمت مجھے دے دے اس کو بھی رکھے اس کے پاس بھی رہے میرے پاس بھی ہو لیکن کہتے ہیں غبت بھی اچھے کاموں میں کرنا چاہیے برے کاموں میں وہ بھی ناجائز ہے اچھے کام یا اللہ وہ روزانہ تین پارے تلاوت کرتا ہے مجھے بھی یہ نعمت نصیب کرے یا اللہ وہ روزانہ آدھا گھنٹہ ذکر کرتے ہیں مجھے بھی نعمت دے دے تاکہ میں بھی کروں یا اللہ ان کے پاس اولاد صالح ہے مجھے بھی اولاد صالح دے دے نیک اولاد دے دے یا اللہ وہ دین کی فلان لائن کی خدمت کرتا ہے وہ بھی خدمت کروں اس کو غبت کہتے ہیں اور اردو میں اس کو رشک کرنا کہتے ہیں رشک یہ اچھی چیز ہے اور بری چیزوں میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یا اللہ فلان اچھا ڈانس کر رہا ہے میں بھی ڈانس کروں یہ نہیں یہ ناجائز ہے <clears throat> یا اللہ وہ کیسی گالیاں دیتا ہے میں بھی گالی سیکھ لوں یہ ناجائز ہے اچھے کاموں میں رپتا اور پھر کہتے ہیں جو ربتہ اور رشک کرنا ہے یا اللہ مجھے فلان کی طرح بنایا دے اور اس کے پاس بھی نعمت رہے تو اگر آدمی اس میں محنت کرنا شروع کرے کہ بھائی وہ روزانہ تین پاری کی تلاوت کرتا ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں وہ ذکر کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں تہجد پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں وہ اشراق پڑھتا ہے میں بھی پڑھ لوں اس میں محنت شروع کرے علماء کہتے اس کو کہتے تنافس وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اچھے کاموں میں حیرث کرنے والے ہیرس کر لیں اور کہتے ہیں کہ حسد اتنی بری بلا ہے کہ آسمان پر سب سے گناہ ہوا حسد کا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا یا اللہ آپ نے اس کو کیوں خلیفہ بنایا وہ زمین پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے آپ نے کیوں بنایا بس اس کے اندر حسد پیدا ہوا اور حسد کی وجہ سے وہ انسانیت کا دشمن بن گیا اور انسانیت کیا جنات کا بھی اچھے جنات کے بھی دشمن بن گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی فکر کی اور کہتے ہیں دنیا میں بھی سب سے پہلے گناہ حسد کا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک قابیل ایک حابیل قابیل کی قربانی قبول ہوئی اس لیے کہ اس نے بہترین دم بذب کیا اور حابیل حابیل کی قربانی قبول ہوئی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہو اس نے معمولی بیکار قسم کی چیز رکھی اور بعد نے دوسرے اسباب بیان کیے ہیں کہ کیا ہوا تھا وہ نکاح وغیرہ کا کی تفصیل بیان کی ہے اس کو چھوڑ دیں تو قابل کا ایسا دشمن بن گیا کہ اس کو کیوں یہ نعمت ملی کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اس کو کیوں یہ نعمت مل گئی کہ فلان لڑکی سے اس کا نکاح ہو اور میرا نہ ہو اس وجہ سے حسد کر کے قابل نے حابیل کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد پھر حیران تھا اب اس کو کیسے دفن کریں گے کہاں پھینکیں گے اس لیے کہ سب سے پہلے قتل اور سب سے پہلے موت تھی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غراب اور کوے کو بھیجا کہ مرا ہوا کوا اس کو دفن کرنے کے لیے اس نے زمین کی کھدائی شروع کی اس نے کہا میں کیوں اور آپ کی طرح نہ بنوں اور میں کیوں ایسا نہ کروں چنانچہ اپنے بھائی کو دفن کیا تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غراب کو بھیجا سکانے قبر کی سکھانے کے لیے کوے کو بھیجا کوے کو غراب کہتے ہیں غراب غربت سے نکلا ہے غربت اور غریب ہونا مسافر ہونا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی حیثیت بتلا دے کہ تم زمین پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہو تم زمین پر مسافر بننے کے لیے آئے ہو ایک ٹرین جا رہی ہے اس ٹرین میں آدمی کبھی ایک اسٹیشن پر اترا کبھی دوسرے اسٹیشن پر اترا اگر وہ اسٹیشن سے محبت کرے بس مجھے تو اسٹیشن ہی میں رہنا ہے تو منزل مقصود رہ جائے گی اور یہ وہیں کہ وہیں گم ہو جائے گا اور اگر اس مسافر نے سفر میں اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا ٹھیک ہے اور اس دنیاوی سفر میں اپنے بچوں کے لیے انتظام کیا لیکن اس کا مقصد آخرت ہی رہا کہ میں آخرت کے لیے کروں گا تو پھر وہ کامیاب رہا تو تخلیہ اور تزکیہ تو تخلیہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو اپنے بدن کو غلط چیزوں سے خالی کر دے اور صاف کر دے اور اس میں ایک میں نے بتایا کہ حسد بھی ہے بغد بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا باغذ بغض مت کرو لا تدابرو ایک دوسرے کی طرف پشت مت پھیرو ولا تحسدو ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو اللہ تدابر وکون و عباد اللہ اخوانہ اور بھائی بھائی کی طرح رہو ایک دوسرے کی قدر کرو اور ایک دوسرے کی عزت کرو اور حدیث میں ہے حسد آدمی کے حسنات کو نیکیوں کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے آگ ایندھن اور خشک لکڑیوں کو کھاتی ہے آدمی کے دل سے حسنات ختم ہو جاتے ہیں اچھائی ختم ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعرات کے دن اور پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو جنت میں داخل کرنا چاہیے مؤمنین جنت والے ہیں لیکن ہاں فلان اور فلان کے درمیان بغض ہے دشمنی ہے اور وہ دشمنی دین کی وجہ سے نہیں وہ دنیاوی چیزوں کی وجہ سے دین کے ساتھ دشمنی ہو تو وہ تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہود کے ساتھ ہماری دشمنی ہے روافظ کے ساتھ ہماری دشمنی ہے روافظ نے دین کو تبدیل کیا اور دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اللہ منہم تو روافظ کے دیکھو تقیہ آ گیا تقیہ آ گیا تقیہ کا مطلب جھوٹ بولو حق کو چھپاؤ حالانکہ اللہ ان تتقو منہم تتاق تقاہ کا مطلب یہ ہے اس کا تقیہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ مشرقین اور کفار جو آپ سے مقابلہ کرتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان کو دشمن سمجھو سمجھو اللہ ان تتقو منہم تقا لیکن ہاں اگر وہ طاقتور ہے آپ کا دشمن قوت میں ہے تو تم صلح کے ذریعے سے ان کی ضرر سے بچ سکتے ہو اور بچنا چاہو گے تو ٹھیک ہے اللہ ان تصالحوہم صالحم و من شرحم تقا مگر یہ کہ ان کے ساتھ حالات تو کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمان کبھی کبھی کمزور ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں کو اتنا مضبوط کیا کہ عقل حیران ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب فتح ہوا خلف راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا پھر بنی امیہ کے زمانے میں خصوصاً ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا چائنا تک پہنچ گیا ازبکستان تک پہنچ گیا ترکستان تک پہنچ گیا یورپ تک پہنچ گیا ہندوستان پاکستان تک پہنچ گیا خلاف عادت وہ مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا حجاج بن یوسف نے جب سن کے فتح کرنے کے لیے فوج بھیجی تھی تو یہ کہا تھا کہ آپ کا تو راستے میں کوئی نہیں دشمن ہوں گے اس لیے روئی کے اندر روئی کو سر کے میں ڈبویا حجاج بن یوسف اتنے ہوشیار آدمی تھے اور فرمایا روٹی تو جگہ جگہ ملے گی آٹا اپنے ساتھ لے جاؤ تو آٹے سے پکاؤ گے کچھ نہ کچھ سالن آپ کو نہیں ملے گا جہاں آپ کے پاس سالن نہ ہو تو جو روئی میں روئی کو آپ نے سرکے میں ڈبویا ہے اس روئی کو پانی میں ڈالو جب پانی میں ڈالا نہ چھوڑو تو سرکہ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں یہ سالن کی طرح ہے تو اسی طرح وہ کرتے رہے اور کہاں سے کہاں سندھ کو فتح کیا اور بلوچستان کے علاقے کو فتح کیا اور اس سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لیکن ہمیشہ تو یہ نہیں بنی عباس کے زمانے میں تو فتوحات کم نہیں ہوئی بلکہ یہی بنی امیہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی <coughs> تو بعد والے تو پہلو تک کی طرح نہیں ہمیشہ تو مسلمان غالب نہیں ہوں گے کبھی مسلمان کمزور بھی ہوں گے تو کمزور مسلمانوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحاظ رکھا اور فرمایا اللہ ان منہم تو ہاں اگر تم ان کے ساتھ صلح کرو گے اور صلح کے ذریعے سے ان کے ضرر سے بچنا چاہو گے تو اچھی بات ٹھیک ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو مومنین ہیں وہ جنتی ہیں لیکن ہاں فلان اور فلان کے درمیان دشمنی چل رہی ہے حسد چل رہا ہے بغض چل رہا ہے شہنا بغضا ان کو آپ ویٹنگ لسٹ میں رکھ کے یہاں تک کہ اتفاق اور صلح کر لیں صلح کرنے کے بعد یہ بھی جنتی بن جائیں گے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی وہ بھی گویا کہ حسد کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو نازل فرمایا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عقبہ ابن عامر سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں نازل فرمائی جو بہترین صورتیں ہیں جن کی جن کا مثل پرانے زمانے میں پرانی کتابوں میں نہیں کون سی برب الفلق کل اعوذ برب الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آرام فرماتے تھے آرام فرمانے سے پہلے ان دو صورت ان تین صورتوں کو اپنے اوپر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور اپنے بدن پر پھیرتے تھے اور جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو یہ شفا کی طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری دعاؤں اور دوسرے دم کو کم کر دیا سب سے زیادہ اس کو استعمال کرتی تھی اور بھی دم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہ کو دم کرتے تھے اعیدکما بکلمات اللہ اللّہ من کل شیطان وہامہ و کل عین لامہ یہ فرماتے تھے اعیدکما میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کامل کلمات کی حفاظت میں دیتا ہوں من کل شیطان وہامہ ہر شیطان اور زہریلی چیز سے امن ان کو لامہ اور ہر زہریلی نظر سے جو عین نقصان پہنچانے والی نظر ہے اس سے یہ فرماتے اذہب الباس رب الناس انت الشافی لا شافی الا انت یہ بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے تھے حضب الباس اذہب الباس یا اللہ تکلیف کو دور کرے یا رب الناس آپ شفا دینے والے ہیں آپ کے علاوہ شفا منزل مقصود تک کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا اور بھی دم فرماتے تھے بہت سارے ہیں جو احادیث میں ہیں لیکن سب سے اثر والا دم اپنے اوپر اپنے بچوں پر دم کرنے کے لیے جو ہر ایک مسلمان کو یاد ہے یہ نہیں ہے کہ فلان کو یہ آتا ہے فلان کو نہیں آتا قل قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس سب کو یاد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے تھوڑا سا پڑھتے ہیں فرماتے ہیں نامحرم کو دیکھنا شرعن منع ہے اور شریعت ناممکن کام کا حکم نہیں دیتی معلوم ہوا کہ یہ چیزیں یعنی نظر کی حفاظت ناممکن نہیں وقل للمؤمنین یغضوا من ابسارحم آپ مؤمنین اور مسلمانوں سے کہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے اپنی نظر کو نیچے رکھے کوئی نامحرم تنہائی میں آپ کے پاس نہ آنے پائے اور چہرے کو کھول کر تو ہرگر ہزگر نہ آئے چہرے پر نقاب ہونا چاہیے یعنی لڑکیوں اور عورتوں کے چہرے پر معاملہ آسان ہو جائے گا انسان جس قدر اپنی خواہشات کو روک کر ان پر قابو پا لیتا ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے تعویذات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 نائنا لا انائنا الا انائنا لا انائنا الا ان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لائنا لائنا لائنا لا لائنا لائنا لائنا لا لائنا لائنا ان لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا انائنا انائنا الله لا انائنا انائنا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله الله الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لائ لائ لائ لائ لائ لائ لائ لا لا نائنا لائن انائ نائ لائن انائ لائنا لا لا لا لا لا